ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں سے مجاہدین کو کھڑا کیا کوئی مجاہد مدینہ سے آیا کوئی مجاہد مکہ سے آیا کوئی الجزائر سے آیا کوئی مصر سے آیا کوئی ملیشیا سے آیا اور سنو بعض مجاہدین انگلینڈ سے آئے بعض مجاہدین امریکہ سے آئے بعض مجاہدین رشیا سے آئے بعض مجاہدین پاکستان سے آئے یہ سارے مجاہد وہاں افغانستان میں جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ نے عجیب منظر دکھا دیے اللہ نے یہ مناظر دکھائے کہ دو رکعت نماز پڑھ کے پتھر مارا اللہ نے اس کے ذریعے ٹینکوں کو تباہ کیا اللہ نے آسمان سے اترتے ہوئے فرشتے اپنی آنکھوں سے دکھائے گھوڑوں کو اترتا ہوا دکھایا خواب میں حضور کی زیارتیں ہوئی صحابہ کو میدان میں لڑتے ہوئے افغانستان میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بلوچستان کا ایک عالم لکھتا ہے کہ مجھے افغانستان کے جہاد پہ شرح صدر نہیں ہو رہا تھا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا میں مکہ میں تھا مدینہ میں گیا میں دعا کر رہا تھا اللہ افغانستان کا جہاد سچا ہے یا جھوٹا ہے مجھے سمجھا دے مجھے بتا دے میرے دل کو میرے دل کو چین دے دے کہا میں نے خواب میں دیکھا مسجد نبی کے اندر ہوں صحابہ کا جم میں غفیر بیٹھا ہے میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا میری آنکھیں آقا کے دیدار کو ترس رہی ہیں میں نے پوچھا آقا مدنی کہاں ہے لوگوں نے کہا آدھے صحابہ کو لے کے افغانستان تشریف لے گئے ہیں وہاں کے جہاد میں شرکت فرما رہے ہیں کہا میں صبح اٹھا میں بھی افغانستان کے جہاد کا قائل ہو گیا اللہ نے گھوڑے اترتے ہوئے دکھائے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو موت موت کے بعد زندگیاں دکھائیں اور شہداء کے جسموں کو دس دس سال بعد تازہ دکھایا ہے وہاں پر